ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العلي العظيم پچھلی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق اب نہ یہودیت کا ہے نہ نصرانیت کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اب سچے اور حقیقی پیروکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے نسبت اور تعلق اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو ہے جہاں تک ملت ابراہیمی سے گرو گردانی کا تعلق ہے کہ جو ان سے الگ ہیں گرداں ہیں ان کے راستے پر نہیں چلتے قرآن قریب نے ان کے لیے خود صفی کا حکم لگایا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انعراف کیے ہوئے ہیں ہٹے ہوئے ہیں وہ صفی ہیں صفی سے مراد کم عقل بے وقوف احمق ہے ان کو عقل و دانش کا حامل قرار دے دینا یہ خود اپنی عقل اور اپنے فہم کا ماتم کرنا ہے قرآن نے صاف کہا کہ وہ میّر غب و حام ملت ابراہیم اللہ صافیہ نفسا جس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے آپ کے راستے سے آپ کے طریقے سے روگردانی اختیار کی اس نے اپنے آپ کو ہماکت و صفاحت میں مبتلا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہ ایک اللہ کا ہو جانا بس یہ ہے سب سے بڑی بات اللہ مقصود بن جائیں اللہ ہی مطلوب بن جائیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی زندگی کا نصب العین بن جائے ہر ماں سوا سے تعلق توڑ کر ایک اللہ کا ہو جانا اور ہر محبت محبت الہی کے تابع ہو جائے اللہ ہی کی محبت کا غلبہ ہو اور زندگی ساری کی ساری اسی میور اور مرکز کے ارد گرد گھوم رہی ہو تمام اعمال کا محرک بس اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہی ہو ہر عمل اس لیے کیا جائے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت مل جائے بس سارے اعمال کا محرک یہی ہو مقصود اللہ کی محبت اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنوتی ہو حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کی زندگی ساری کی ساری اسی مرکز کے ارد گرد گھوم رہی تھی آپ کے سارے اعمال کا مرکز و میور یہی تھا جو اس کو اختیار کر لیتا ہے وہ گویا کہ ملت ابراہیمی کے مطابق ہے ملت ابراہیمی پر وہ چل رہا ہے یہود اور نصارہ دونوں کی پوری تاریخ ماضی کی بھی اور آج حال کے جو ان کے احوال ہیں دونوں کا مطالعہ کر لیں مشاہدہ کر لیں تاریخ یہودیت اور نصرانیت کا مطالعہ کریں یا حسر حاضر میں یہودیت اور نصرانیت کے احوال کا مشاہدہ کریں دونوں آپ کو اسی نتیجے پر پہنچائیں گے کہ نفس اور خواہش اور ہوا کے علاوہ کوئی اور چیز مقصود اور مطلوب نہیں ہے اور جیسا کہ میں بات بار اس بات کو تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہوتا ہوں کہ ہوا نفس خواہش یہی مد مقابل ہے وہی الہی کے بس وہی الہی کیا ہے وہی الہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی منشا معلوم کی جا سکتی ہے تو وہی کے ذریعے سے اللہ کیا ہم سے چاہتے ہیں ہمارا کون سا عمل ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں ہمارے کون سے عقائد اور کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں یہ معلوم ہوتے ہیں وہی کے ذریعے وہی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے وہی کے بغیر اللہ کی مرضی کو اللہ کی منشا کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے وہی نبیوں کو ہی پر نازل ہوتی ہے نبی کے علاوہ کوئی حاملے وہی نہیں ہوتا نبیوں ہی کو بتلایا جاتا ہوتا ہے ہر فرد کو جو ہے فردن فردن نہیں یاد رکھنا یہ بات بھی کہ وئی کے ذریعے سے نبیوں اور رسولوں ہی کو بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اور نبی اور رسول جو ہے وہ کوئی اپنی ریاضت اپنی محنت اپنے قصب اپنی ذہانت اپنی فطانت سے نہیں بن سکتا اللہ جس کو چاہتے ہیں منصب نبوت و رسالت سے سرفراز فرماتے ہیں اللہ عالم حیث حص اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کون منصب نبوت و رسالت کا حامل ہے کس کو نبوت و رسالت عطا کی جائے یہ کوئی اپنی خواہش اپنی چاہت اپنی محنت اپنی ریاضت اپنی جد اپنی ذہانت فطانت اپنے علم اپنے قصب سے کوئی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا اور نبیوں ہی پر وہی آتی ہے نبیوں اور رسولوں پر اللہ کی نبیوں اور رسولوں ہی کو بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کیا ہے اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام تشریف لائے سب پر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی لیکن ہر نبی جو ہے وہ کسی خاص علاقے کے لیے خاص قوم کے لیے یا خاص زمانے ہی کے لیے تھا اس کی نبوت اور رسالت کا مکان اور زمان دونوں محدود تھے ایک خاص زمانے کے لیے ایک خاص علاقے کے لیے لیکن آخری نبی جو سلسلہ نبوت اور کثر نبوت کی آخری اینٹ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی جن پہ جن کے سر پہ خاتمیت کا تاج رکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب تمام زمانوں اور تمام مکانوں کے لیے نبی اور رسول ہے اب جہاں تک وہی کا تعلق ہے کہ جو پہلے نبیوں پر وہی نازل ہوئی تھی چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یا کسی اور نبی پر وہ اب کسی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے محفوظ نہیں ہے اس کی عدم حفاظت میں اس کے اندر تحریف اور تبدیلی میں سب سے بڑا کردار انہی لوگوں نے ادا کیا ہے کہ جو دعوے دار اس بات کے تھے کہ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں اور ہم اس کتاب کے وارث ہیں سب سے بڑا کردار انہوں نے ادا کیا کیوں تبدیلی کی کیوں تحریف کی کیوں اپنی اصل میں رہنے نہیں دیا صرف ایک وجہ تھی بس اس ایک وجہ کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں تھی کہ وہ اپنے نفس اپنی خواہش اور اپنی چاہت کی اتباع کرنا چاہتے تھے وہی رکاوٹ بنتی تھی جہاں وہی رکاوٹ بنی کبھی اس کے اندر تحریف کر ڈالی کبھی اس کو چھپا دیا کتمان اور تحریف دونوں کے مرتکب ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور قرآن کریم نے ان کے ان جرائم کو کھول کے بیان کیا یہ اتنے بڑے جرم تھے ان کے معمولی جرم تو نہیں ہے کہ وہی الہی کے اندر جو ہے وہ قطر یونت کرنا وہی الہی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر دینا وہی الہی کو جو ہے وہ چھپا دینا اپنے نفس اور اپنی خواہش کی وجہ سے قرآن کریم نے ان کے ان جرائم کو بھی کھول کے بیان کیا ہے یو حرفون اور کالی اپنی جگہ سے کلمات کو ہٹا دیتے تھے تحریف کرتے تھے اور کبھی جو ہے کتمان کا ارتقاب کرتے تھے چھپا دیتے تھے لا الحق ولا حق کو نہ چھپاؤ حق کو چھپاتے یہ جرائم قرآن نے بیان کیے اس سے آگے بڑھ کر ان کے جرائم آپ تو آج کیا کہتے ہیں کہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں اور خاص طور پہ رسالت میں آپ وسلم کی توہین ذرا ان یہودیوں کی اس وقت یہودیت یہودیت کا بڑا کردار ہے خود جو ہے امریکہ کی تشکیل امریکہ کے نشو و نما امریکن تہذیب امریکن نظام اس کے اندر جو ہے وہ خود یہود کا بڑا عمل دخل ہے اور یہ بھی آپ سمجھیں آپ خود غور و فکر کیا کریں اس پر نہ رہا کریں کہ یہ ہمارے دانشور جو ہیں جو اخبارات میں اور رسائل میں اور جرائد میں اور اور جو دجالی میڈیا ہے اس کے اندر آ کے جو خرافات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذہنوں کی ذہن سازی جو ہے وہ اس کی بنیاد اس پر نہ رکھیں یہ جو کچھ جو ہے ایک طوفان اور وبا جو ہے خرافات اور کسب اور دجل کی جو ہے ہر طرف پھیلائی ہوئی ہے اسی میڈیا نے جس کی کلید بھی جو ہے اسی یہودیت کے پاس ہے ان یہودیوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ نبیوں پر تومتیں لگائی ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ آئیے اٹھائیے آج جو جس جن کتابوں کو یہودی مانتے ہیں اور جن کتابوں کو امریکن اور برطانوی اور فرانسیسی اور جرمن اور مغربی یورپ کے عیسائی سب مانتے ہیں جن کو جن کتابوں پر ساروں کا اتفاق ہے نامہ قدیم کی وہ کتابیں جن کو کل مغربی دنیا کی یہودیت ہو یا نصرانیت ہو پروٹیسٹنٹ ہو یا کیتھولک ہو یا کوئی اور عیسائیوں کا فرقہ سب کے سب جن کو مانتے ہیں ان کو اٹھائیں ان کو دیکھیں ذرا کیا اس کے اندر یہ بات نہیں ہے ذالک بلّہ حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا کیا اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام جن کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں اسرائیل اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں آئیے بائبل اٹھائیے تو جس کو کہتے ہیں اس کی کتاب پہلی کتاب کتاب پیدائش اس کے اندر جب یہ موجود ہو لکھا ہوا پڑھ لیں کہ یعقوب علیہ السلام نے باللہ من ذالک اپنے باپ اس کو دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کر جو ہے وہ برکت حاصل کی ہے تفصیل آپ کو ملے گی کہ کیسے یعقوب علیہ السلام ناؤز باللہ من ذالک دھوکہ باز تھے اور دھوکہ دے کر جو ہے جب اسحاق علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی تو دھوکے سے جو ہے وہ ان سے برکت حاصل کی ہے یعقوب علیہ السلام پھر خدا سے کشتی لڑتے ہیں اور خدا کو بچھاڑ دیتے ہیں اور خدا کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں اور صبح پو پھٹنے کا وقت ہوتا ہے اور خدا منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ چھوڑو چھوڑو لوگ دیکھ لیں گے مجھے نہیں نہیں چھوڑوں گا اس وقت تک جب تک مجھے برکت نہیں دیں گے یہ آج آج جو پڑھتے ہیں یہ ان چرچوں کے اندر ان کلیساؤں کے اندر ہارون علیہ السلام نے خود جو ہے وہ اپنی قوم کو کہا جب موسا علیہ السلام گئے کہ لاؤ اپنے زیورات لے کے آؤ اور میں ان سے جو ہے وہ تمہارے لیے بچڑا بناتا ہوں اور اس کی تم پوجا کرنا داؤد و سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو جو کچھ کہا وہ بیان کرنا بھی جو ہے انبیاء پر صرف یہ نہیں انہوں نے کیا ان ظالموں نے جن ظالموں سے ہمارا واسطہ ہے سمجھیے اور جن ظالموں نے اس دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے وہ ہے کون یہ نہیں ہے کہ آپ کے حکمران اور عالم اسلام کے حکمران اور سپا سلار اور جدید طبقات کہ بختدر افراد اگر ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے کوئی خیر خواہ ہیں صرف اتنا نہیں کیا کہ انبیاء پر ایسی ایسی تومت جن بد اور برے اعمال میں خود مبتلا تھے وہ سارے انبیاء کی طرف انہوں نے منسوب کیے یاد رکھنا یہ آج کی بات نہیں ہے صرف جتنے جرائم جتنی گندگی جتنی نجاستیں خود جن میں یہ لتھڑے ہوئے تھے وہ سب نبیوں کی طرف انہوں نے منسوب کیے ہیں تاکہ نیکی اور تقدس سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے ان ظالم اور پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا آگے بڑھیے قرآن کریم ہی کہتا ہے کہ پھر ان ظالموں نے تو جو انبیاء اکرام علیہ مسلاۃ وسلام آئے اور ان کی خواہش ان کی چاہت ان کی ہوا کے مطابق انہوں نے بات نہیں کی انبیاء تو آتے ہی ہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ کی توحید کی طرف ان کی دعوت دعوت اللہ ہوتی ہے ان سب کی ایک ہی بات ہوتی ہے انے بد اللہ وج تنباحوت ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر سرکش اور باغی اور تاحوت اس کی عبادت سے اجتناب کرو انبیاء تو بلاتے ہی اللہ کی طرف ہیں کہ اللہ کے ہو جاؤ ماکان علی باشرین اللہ الکتاب الحکم کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ جس کو اللہ کتاب دے نبوت دے حکمت دے اور پھر وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ تم میری عبادت کرو وہ تو کہے گا ولا کن کو سب کے سب رب والے بن جاؤ بس رب والے بن جاؤ رب کے بردار بن جاؤ رب کے اطاعت گزار بن جاؤ رب کے سامنے جھکنے والے رب کی عبادت کرنے والے رب کی بندگی اور غلامی اختیار کرنے والے رب کی پوجا اور پرستش کرنے والے رب کو اپنا معبود ماننے والے رب کو اپنا مسجود جاننے والے رب کو اپنا مطلوب جو ہے وہ دل کے اندر جاگزی کرنے والے رب ہی کو جو ہے وہ اپنا معبود مان لو ان کی دعوت تو یہ ہوتی ہے تو نبی تو یہی کہتے تھے لیکن ان ظالموں نے ان سود خوروں سود کھاتے تھے حرام کھاتے حرام اب دنیا پوری کو حرام کے اندر جو ہے انہوں نے مبتلا کیا ہوا ہے اکالون علی سخت قرآن کہتا ہے بہت صرف کھانے والے نہیں بہت زیادہ کھانے والے ہیں یہ حرام حرام سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں حرام کھانے والے اور القذب اور جھوٹ جھوٹ پھیلانے والے جھوٹ کے لیے جاسوسی کرنے والے جھوٹ کو عام رواج دینے والے ان یعنی کی دو یہ خاص باتیں ہیں حرام عام ہو جائے اور جھوٹ عام ہو جائے اور مغرب کے مندر جن مغرب میں آدمی چلا جائے یاد رکھیے حرام سے بچ جائے یہ بہت مشکل ہے اور سودی نظام جہاں تک سود کا تعلق ہے آج بھی جو بائبل موجود ہے سود کی حرمت تو اس کے اندر بھی موجود ہے یاد رکھیے گا یہ نہیں ہے کہ جو آج تحریف ہونے کے باوجود آپ دیکھیے کہ مسئلہ کتنا اہم تھا کہ تورات نے بھی جو ہے اس کو کس قدر جو ہے وہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا کہ ساری تحریف کے باوجود سود کی حرمت کو نکال نہیں سکے تورات سے تورات کے اندر آج بھی موجود ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود سب سے زیادہ اس سود خاری کے علم بردار کون ہے یہودی اس میں کوئی شک ہے اور یہود اور پھر نصران عیسائی کہ اس وقت عیسائی دنیا ایک لحاظ سے یہودیوں کے تابع ہے آپ اسی مسئلے پر ذرا غور کیجیے گا نا کہ عیسائی ایک وقت ایسا تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی دشمنی تھی عیسائیوں نے یہودیوں کا قتل عام کہ کسی عیسائی سلطنت کے اندر یہودی رہنا مشکل ہو جاتا تھا اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جس کو ہم ابن اللہ کہتے ہیں باللہ من ذالک عیسائیوں کا بھی تو عجیب و قریب مسئلہ جس کو ہم ابن اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی توحید کی طرف اور ان ظالموں نے خود عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا بنا دیا خدا کا بیٹا بنا دیا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا اور ہمارے خدا کے بیٹے کو انہوں نے پھانسی چڑھائی خدا بھی اتنا مجبور خدا بھی اتنا مجبور اور بے بس کہ پھانسی کے پھندے لگ گیا ان ظالموں نے کوئی ایک حرکت کی ہو تو تب نہ ان دونوں گروہوں نے ان کے جرائم کی تفصیل قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا کو یہ خدا کے قاتل ہیں اب ساری تاریخ میں جن کو خدا کا اور ابن اللہ کا قاتل سمجھتے تھے جس کو ہم دور جدید کہتے ہیں اس دور جدید میں دیکھیے کہ وہ یہودیت اور نصرانیت ان کا چولی دامن کا کیسا ساتھ ہے اور کس طریقے سے ان کا گٹھ جوڑ ہے اس پر تو ذرا غور کرو کیوں نہیں ہم غور کرتے اس پر اسرائیل کے قیام میں امریکہ کا برطانیہ کا روس کا کتنا عمل دخل ہے اور آج اس کے تحفظ میں بھی تو قرآن کریم ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ انبیاء پر صرف انہوں نے تومتیں نہیں لگائی کہ خود حرام کھاتے ہیں خود جھوٹ بولتے ہیں اور سب سے زیادہ حرام کو پھیلانے والے یہی ہیں اس لیے ممبر پر بیٹھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج یورپ اور امریکہ میں سب سے بڑھ کر حرام کھانے والے بھی ہیں اور حرامی بھی ہیں کس کی تعریف کرتے ہیں خنزیر کھایا نہیں جاتا سود کھایا نہیں جاتا حرام کاری اور بدکاری اپنے باپ کا بتلانا جو ہے وہ مشکل ہے تو جہاں حرام اس قدر پھیلا ہوا ہے اپنی ان حرام کاریوں کے لیے بدکاریوں کے لیے سیاہ کاریوں کے لیے گندگیوں اور نجاستوں کے لیے جواز فراہم کرنے کے لیے ناؤز من ذالک انہوں نے نبیوں پر تومتیں لگائی ہیں اور صرف تومتوں پر پھر اکتفا نہیں کیا پھر اس سے آگے بڑھ کر ان ظالموں نے یہ کیا کہ جو نبی ان کی خواہش اور ان کی چاہت کے مطابق بات نہیں کرتا تھا اور نبی تو ان کی خواہش اور چاہت کے مطابق بات تو نہیں کر سکتا تھا وہ تو حق لے کر آیا تھا اور کی کو بیان کرنا تھا قرآن کہتا ہے افق اللہ رسول رسول من انف بما لا جب بھی کوئی نبی آیا جس نے ان کی خواہش کے مطابق بات نہیں کی ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر ڈالا اور ایک گروہ کو انہوں نے جٹلایا بتائیے کہ نبیوں کو قتل کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے سب سے بڑا بدبخت وہ ہے بڑا بدبخت وہ ہے کہ جس نے نبی کو قتل کیا یا وہ کہ جو نبی کے ہاتھوں قتل ہو گیا اپنے جن کے انہوں نے جو نبیوں کے قاتل ہیں بھائی یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان کی تاریخ ملت ابراہیمی سے ان کا کیا تعلق ہے ملت ابراہیمی سے ان کا کوئی تعلق نہیں نہ یہودیت کا نہ نصرانیت کا اور ملت ابراہیمی کی طرف دعوت دینے والے اور ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے والے کون قرآن کریم ہی کہتا ہے ان اول الناس ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور ابراہیم علیہ السلام کے قریب یہ نبی جن کی یہ مخالفت کر رہے ہیں اور اس نبی پر ایمان لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار اب آگے چلیے کہ ان کی مخالفت رکی تو نہیں جہاں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جاننے کے باوجود کہ نبی ہیں رسول ہیں کتابوں کے اندر سراحت موجود ہے قرآن ہی کہہ رہا ہے الزین یا نہ رسول النبی الزین وہ نبی کے جس کو اپنے سامنے جو تورات اور انجیل موجود ہے ساری تحریف کے باوجود پھر بھی جو ہے آخری نبی کا اتنا ذکر ہے اتنا ذکر ہے کہ تحریف کے باوجود بھی جو ہے مٹا نہیں سکے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ عندہم فی التورات انجیل جو ان کے پاس تورات اور انجیل ہے اس میں آخری نبی کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اور اتنا جانتے ہیں کہ نبی ہیں ان کے نبی اور رسول ہونے پہ اور خاتم النبیین ہونے پہ ذرا برابر شک بھی نہیں ہے یا رفون اب طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانا جاتا ہوتا ہے اس کے باوجود انکار کیا اب ملت ابراہیمی سے ان کا بخص ان کی عداوت ان کی دشمنی ذرا سنیے آخری بات کرتا ہوں ٹائم ختم ہو گیا ملت ابراہیمی سے بغض عداوت دشمنی اس کی بہت بڑی علامت ابھی جو آیت پڑی ہے کہ جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے کیسا دوام عطا کیا اور اسی میں ایک بہت بڑا عمل وہ کیا عمل ہے وہ منا ابراہیم انت السمیع العلیم ابراہیم و اسماعیل علیہ مسلاۃ وسلام اس گھر کی بنیادیں جو ہے جب بلند کر رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے تو یہ بیت اللہ کابۃ اللہ مکہ المکرمہ میں یہ ابراہیم و اسماعیل علیہ مسلاۃ وسلام کے مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا ان اف وزی الناس لطیب مکہ سب سے پہلا گھر سب سے پہلی عبادت گاہ جو خدا کی اس دھرتی پر جو ہے وہ بنائی گئی پہلا گھر وہ یہی مکہ مکرمہ ہے موجود پہلے سے لیکن اب مرور زبان کی وجہ سے جو ہے اس کی دیواریں جو ہے وہ گر چکی تھی اور بنیادیں جو ہے وہ دب چکی تھی اب آخری مرتبہ ان بنیادوں پر جو ہے وہ دیواریں قائم کرنے والے اور اس کو قیامت تک جو ہے اس کو محفوظ رکھنے والے جو دو ہاتھ تھے وہ ابراہیم و اسماعیل علیہ وسلام کے تھے یہ ایسا مرکز اب ذرا سنیے کہ جو ملت ابراہیمی ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سولہ ماہ کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کرنا ہے اب آپ نے رخ اپنی عبادت میں اپنی نماز میں اپنے رقوع و سجود میں اس قبلہ کی طرف کرنا ہے کہ جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلاط وسلام کے مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا ہے اور اب قیامت تک نو انسانی کا قبلہ جو ہے بیت اللہ ہی رہے گا کابۃ اللہ ہی رہے گا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلاط وسلام کا تعمیر کردہ یہ ہمارا گھر ہی جو ہے قیامت تک انسانوں کے لیے قبلہ رہے گا اب سب کا رخ جو ہے وہ اسی طرف ہوگا سب کی نمازیں تب درست ہوں گی جب رخ اس قبلے کی طرف ہوگا جس قبلے کو ابراہیم و اسماعیل علیہ صلاۃ وسلام نے تعمیر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس حکم پر جو ہے وہ عمل فرمایا مدینہ منورہ کے اندر اور رخ پھیرا بیت اللہ کی طرف تو انہوں نے کیا کہا یہود نے کیا کہا اور قرآن کا جواب بھی سنیے قرآن نے نہیں یہ کہا کہ یہودی اب یہ کہتے ہیں سنو ذرا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو ہے آپ کے قبلے پر اعتراض یہودی کر رہے ہیں آپ کے قبلے پر اعتراض اہل کتاب کر رہے ہیں قرآن نے یہ نہیں کہا قرآن کا ذرا سنیے سیقول من الناس ما ملتی ان یعنی قریب یہ بے وقوف کہیں گے بے وقوف بے وقوف یہ کہیں گے قرآن نے ان کو صفحا کہا آپ کے دانشور دانش فروش قلم فروش یہودیت اور نصرانیت کے نظام کے پروردہ اگر وہ ان کو جو ہے وہ عقل و دانش کا مجسمہ سمجھتے رہیں تو گویا کہ امت مسلمہ کے سامنے خود اپنے عقل و فہم کا ماتم جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم عقل اور فہم سے آ رہی ہیں کہ جن کو قرآن صفحا کہہ رہا ہے کہ انقریب یہ بے وقوف کہیں گے کہ کس نے جو ہے وہ آپ کو اپنے قبلے سے موڑ لیا اور ایک خوب سارا مدینہ اور سارے حجاز کے اندر پروپیگنڈا پھیل گیا کہ دیکھو انہوں نے جو ہے بیت المقدس کو چھوڑ کر جو ہے اپنا قبلہ جو ہے بیت اللہ کو بنا دیا سب سے یہ وہ دشمنی اور وہ بغض ہے جو یہودیوں کا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ظاہر ہو رہا ہے اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنے ذرا یہ بات بھی اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیت اللہ کے ساتھ یہود و نصارہ کو بغض ہے اس بیت اللہ کے خلاف یہود و نصارہ کے دل کے اندر کینا بھرا ہوا ہے آپ نے فرمایا کیا یہ حدیث نہیں آپ نے سنی آپ نے فرمایا کہ جو حج کی حج کی استطاعت رکھتا ہے حج کی استطاعت رکھتا ہے اور رکھنے کے باوجود بیت اللہ کے لیے جو ہے وہ حج کے لیے نہیں آتا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ حجی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے تو یہ سب سے بڑی دشمنی اس وقت جو ہے ان کا اظہار ہو رہا ہے جب امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کو جو ہے قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ بنا دیا گیا کہ اب کل و انسانی کی عبادت کل و انسانی کے رکوع و سجود کل و انسانی کے قیام و قعود تب قبول ہوں گے کہ کہ جب ان کا رخ جو جو ہے وہ اس گھر گھر کی طرف ہو ہمارے دو مقدس بندوں نے جو ہے ابراہیم و اسماعیل علیہ وسلام نے تعمیر کیا ہے پھر اس سے بڑھ اس سے بھی آگے بگ کا یہ حال کہ تورات کے اندر جو تحریف کی کہ جنہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ بیت اللہ کس نے بنایا خلیل اللہ نے بنایا اور دوسرے کون ہیں دوسرے ذبیح اللہ ہیں ان ظالموں نے تورات کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح اللہ بھی نکال دیا کہ ذبیح اللہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے اسحاق علیہ السلام ہے اور قرآن کی سراحت کہ ذبیح اللہ جو ہیں وہ اسماعیل علیہ مسلات وسلام ہیں اور پھر قرآن کریم نے بیت اللہ کا گھر ہو اور اس کے ارد گرد طواف ہو صفا اور مروا کی سائی ہو منا کے اندر جو ہے وہ جانا ہو مزدلفہ میں رات بسر کرنا ہو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہو وقوف عرفہ ہو اور پھر جو ہے قربانی جو ہے خدا کے حضور پیش کرنی ہو منا کے اندر قربانی ہو یا کل دنیا کے اندر سارے کے سارے وہ افراد جو حقیقی ملت ابراہیمی کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اگر وہ وسط رکھتے ہیں استطاعت رکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلم جو استطاعت رکھتا ہے قربانی کی اور اس کے با اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے اور صحابہ کرام نے پوچھا کالا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مازل حضا زاخی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا سنت و ابی کم ابراہیم کہ یا رسول اللہ یہ یہ قربانییں ہیں کیا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام و کی سنت ہے آج پوری دنیا کے اندر جو ہے امال ابراہیمی کو جو ہے عمل کی صورت میں جو زندہ رکھے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ کے پیروکار ہیں اور محمد رسول اللہ کے پیروکار جو کہ ملت ابراہیمی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور محمد محمد رسول اللہ کے پیروکاروں نے ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو بھی محفوظ رکھا اور آخری وہی جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے وہ وہی بھی محفوظ ہے آج اعمال انبیاء بھی محفوظ ہیں اور وہی الہی بھی محفوظ ہے محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کے امت کے ذریعے سے اس لیے آج نفس پرستوں خواہش پرستوں آج گندگیوں اور نجاستوں میں لتڑے ہوئے یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی دشمن اور چیلنج ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ اور ان کی امت ہی ہے اس لیے سمجھیے کشمکشلات وسلام ملت ابراہیمی محمد رسول اللہ کی پر نادل ہونے والی آخری کتاب محمد رسول اللہ کو حسنا یہ محفوظ ہے جب تک یہ محفوظ ہے یہ گندگیوں اور نجاستوں اور خواہشوں اور نفسوں کے اندر مبتلا یہودیت اور نسرانیت اور امریکہ اور یورپ کے یہ سارے کے سارے مقتدر طبقات یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا یہ گندا اور نچ نظام جو ہے اس کو کوئی چیلنج کرنے والا ہو سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی چیلنج کرنے والا ہے تو سوائے محمد رسول اللہ کے پیروکاروں کے کوئی نہیں ہے اور اگر آج آپ صحیح معنوں میں جو ہے جواب دینا چاہتے ہیں اور دے سکتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آج وقت نہیں ہے نہ آئندہ ہوگا کہ بتاؤں تفصیل کے ساتھ یہ جو نہتے یہ جو نہتے ناکو چنے چبوا رہے ہیں اس کے باوجود کہ مسلمان حکمران ساتھ نہیں دے رہے ہیں حکومتیں ساتھ دے نہیں رہی ہیں سلطنتیں اور ریاستیں ساتھ دے نہیں رہی ہیں وسائل نہیں ہیں اس کے باوجود جو ہے جو اللہ کی قدرت کی کرشمہ سازیاں جو ہیں وہاں نظر آ رہی ہیں اور جو دنیا کی قومیں جو ہیں ان پر ٹوٹی ہوئی ہیں لیکن ٹوٹنے کے باوجود جو ہیں کیا یہ معمولی بات ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ ان کے ستائیس جہاز جو ہیں وہ اس طریقے سے تباہ و برباد کر دیں کہ وہ چیخ اٹھیں کہ گیارہ ستمبر کے بعد جو ہے یہ واقعہ اس طریقے سے جو ہے رونما ہو رہا ہے تو اگر جو ہے وہ کل امت مسلمہ جو ہے ڈیڑھ ارب امت مسلمہ متحد ہو جائے ڈیڑھ ارب امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار بن جائے یقین جانیے کہ اس زمین پر نہ امریکہ اور نہ برطانیہ نہ فرانس اور نہ روس اور نہ جاپان اور نہ جرمنی اور نہ مغربی یورپ نہ یہودیت نہ نصرانیت اور نہ مشرقین اور نہ منافقین ان کا سارا غلبہ جو ہے وہ تیس نیس ہو جائے اور اس دنیا کے اندر غلبہ ہے صرف محمد رسول اللہ کے دین ہی کا ہوگا اللہ تعالیٰ حقیقی ہمیں محمد رسول اللہ کا پیروکار بنا دے واخر الحمد للہ رب نل